ہونے کے ساتھ ساری نعمتیں بیکار ہیں ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے والدین کو بڑی فکر لائی ہوتی ہے آنے والے بچے کے لیے کپڑے سلائے جاتے ہیں بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہے بہت ساری چیزیں سجائی جاتی ہے کہ بچہ آ رہا ہے یا بچی آ رہی ہے اور والدین جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا وہاں تک بچارے فکر پہ رہتے ہیں بچہ پیدا تو ہوا لیکن مردہ پیدا ہوا وزن بھی ہے بدن بھی ہے جسم بھی ہے لیکن آنے والے بچے میں زندگی نہیں ہے سارا بنایا ہوا اور سجایا ہوا بیکار ہے زندگی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی جو دی ہے یہ عظیم نعمت ہے ایک انسان نے اپنی زندگی کے کروڑوں روپئے کمائے ہوئے خرچ کیے اور مکان بنایا مکان بنا لیا لیکن مکان بننے سے پہلے یہ دنیا سے چلا گیا ساری محنت سے دیکھا کیونکہ زندگی نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک زندگی عطا فرمائی ہے یعنی یہ عظیم نعمت ہے لیکن زندگی کے ساتھ زندگی کو سکون والی بنانی یہ سب سے عظیم نعمت ہے آج زندگی کا ہے ہماری لیکن ہماری زندگیاں کہاں جا رہی ہیں ہماری زندگیاں فصل کہاں ہو رہی ہیں نبے سال کی زندگی ایک انسان کو ملی ہے نبے سال کی زندگی لیکن ٹینشن ہی ٹینشن میں صبح سے شام تک لوگوں سے جگڑ رہا ہے کسی کو سو سال کی عمر بھی صبح سے شام تک لوگوں سے جگڑ رہا ہے گالیاں پکڑا مارا مارا پھر رہا ہے یہ زندگی ہوئی یا نہ ہوئی دونوں برابر ہے کچھ کم لیے زندگی دو روٹی کے لیے اتنا زیادہ ٹینشن زندگی تو ہے سو سال کی عمر بھی ہے لیکن سکون نہیں مجھے آج کی جوٹی سے مجلس میں آپ کو یہی بات بتانی ہے کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے اس زندگی کو سکون والی ہم کیسے بنائیں زندگی تو ہر ایک کو ملی ہے انسان کو ملی ہے کافر کو ملی ہے مسلم کو ملی ہے نان مسلم کو ملی ہے دوہریوں کو ملی ہے یہودیوں کو ملی ہے عیسائیوں زندگی تو سب کو ملی ہوئی لیکن زندگی کو سکون والی کیسے بنائی جائے آج محنت تو اس پر کرنی ہے آج اللہ تعالیٰ نے دیکھو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسباب سکون کو خرید لیا اسے سکون مل جائے گا سکون کے اسباب ملنے سے سکون کا ملنا یقینی ہے ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگر بہترین بنگلہ بنا لیں اس میں اے سی بنا لے ہم بہترین بنگلے کے بعد اس کے پچاس روم بنا لے ہم اے سی گاڑیاں خرید لیں ہم کسی جگہ کی ایک سیٹ لے لے ہوڈا لے لے اور ایک تو مریض میں سے بتائے کیا اس سے سکون ملے گا اور کسی کو اس سے سکون ملا ہے آج تک یہ تو سکون کے اسباب ہیں اور سکون کے اسباب سے سکون مل ہی نہیں سکتا دنیا نے سکون کے اسباب کیسے خریدے ہیں لیکن کوئی بتائے کہ اس سے اس کو سکون ملا آج بہت میرے لوگ وہ ہے کہ جن کے حالات یہ ہیں کہ اللہ نے مال اتنا دیا ہے کہ جن کے پاس پیسے گننے کی فرصت نہیں ہے دنیا کے جو مالدان ہیں جن کے نام آ رہے ہیں اب ان کی پرائیویٹ لائف کو اٹھا کر دے گی آپ ان کی پرائیویٹ ہسٹری کو اٹھا کر دے گی جن کے پاس پیسے گننے والا کوئی نہیں لیکن کوئی بتا سکتا ہے کہ ان کو پیسوں سے سکون ملا مال سے سکون ملا حال ان کا یہ ہے کہ دو روٹی کھانے کے لیے دو روٹی کی وجہ سے زیادہ گولیاں کھانی پڑتی دو روٹی کھانے کے لیے اور ہمارا غریب چیز دو روٹی کو پلیٹ فارم اور اسٹیشن پر پہلے پہلے کھا لیتا ہے دو روٹی کھانے کے لیے اور دو روٹی کھانے کے بعد ٹینشن کی حجب ہوگی کہ نہیں ہوگی حالانکہ کروڑوں روپئے نہیں جو روپئے کے مالی دیکھو مال سے سکون نہیں ملا یہ سکون کے اسباب ضرور ہے اس سے سکون کا ملنا مسلمان یقین نہیں ہے آج ہم سب اسی ڈھوکے میں بڑے ہو گئے سب اسی ڈھوکے میں بڑے ہو گئے حلال کا ہے کہ آنے دو حرام کا ہے تو آنے دو مسجد کا ہے تو آنے دو بس آنے دو کسی بھی طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شام بھی فلانا بزنس کر لیں گے فلانی گاڑی خرید لیں گے فلانی چیز کر لیں گے ہمارا بیٹوں کا فیوچر بن جائے گا حلال حرام کی ہمیں کوئی دمیز نہیں آتی لیکن سکون اس سے نہیں ملا کروڑوں اور آبجوں روپئے خرچ کرنے کے بعد بھی میں نے کہا نیا بہت دنیا کے جو ماندار ہیں ان کی آپ لائیو ہسٹری اٹھائے دو روٹی کھانے کے لیے دو روٹی کی وزن سے زیادہ گولیاں کھاتے ہیں تو ان کو دو روٹی کھا نہیں سکتے کہ ہزم ہوگی کہ نہیں ہوگی اس سے بھی خطرناک حالات کیا ہے اس سے بھی زیادہ پریشانیاں کیا ہیں نیند کا مسئلہ ہی کو مجھے تو نیند نہیں آ رہی سکون کی نیند آئی ہی نہیں ہو حالات یہ کئی لوگ ایسے آئے ہمارے قریبی علاقے سے ایک آدمی آئے سورج کے قریب سے اور ایک کہنے لگا جو اس علاقے کا مالدار سمجھا جاتا ہے کہ مولانا میں نیم کے لیے چودہ گولیاں کھاتا ہوں لیکن اللہ کی قسم مجھے ایک گھنٹے کے لیے نہیں حالانکہ سکون کے اسباب تو سارے اس کے پاس ہیں سارے سکون کے اسباب ہیں لیکن چودہ گولیاں کھانے کے بعد گہرائی ایک گھنٹے کے لیے نیند نہیں آ رہی بعض ہو لوگ ہیں دنیا کے ملکوں میں جانا ہوا بہت سارے لوگ آتے ہیں ملٹی ملینر جن کو کہا جاتا ہے کہتا ہے مولانا چوبیس گھنٹے میں سے چوبیس منٹ کے لیے مجھے نیند نہیں آ رہی بھائی بتاؤ یہ سکون کیا اسباب تھا کہ بس ملٹی میڈیا رہے لیکن سکون نہیں ملا اس سے مجھے آپ کو بتانا ہے کہ سکون کہاں تلاش کر رہے ہو سکون ملے گا کہاں کہاں سکون تلاش کر رہے ہیں اگر سکون مالداری سے ملتا تو قریب کوئی سکون سے ہوتا بہت ساری جگہ پر ہمیں جانا ہوتا ہے میں بہت سارے علاقوں سے گزرتا ہوں بعض غریب جو پڑے ہوئے اور ان کے بچے وہ گھاس پھوس کے اندر جا تکیا بھی نہیں بستر بھی ان کے بچے بھی سو جاتے ہیں اور ان کو دیکھا کہ بغیر تکیے بھی نہیں آ جاتی معلوم یہ ہوتا ہے کہ سکون مان سے نہیں ملے اور مال تمہارے پاس کتنا بھی ہو سکون چاہیے تو آپ کو آنا پڑے گا شریعت کے آکام پر اسلام کے بغیر سکون نہیں ملے گا سکون چاہیے تو آنا ہی پڑے گا اسلام کے اور قرآن کے حضرت صحابہ کے پاس جن صحابہ کے پاس مال تھا وہاں بھی سکون تھا جن کے پاس نہیں تھا ان کو بھی سکون تھا مجھے کیا ہے کہ ان کی زندگی اسلام پر اسلام پر زندگی صحابہ کو جو غریب صحابہ تھے انہوں نے بھی کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کیا انہوں نے غلط دستاویز نہیں کیے انہوں نے مسجد مدرسوں کا زمین اور مسجد مدرسوں کا مال حرم کرتے ہوئے نہیں تھا زندگی کیا روز مرنا ہمارے پاس حالات آئے مسلمانوں بتانا ہمیں اس بات کو آپ کو اچھی نہیں ہے ایک صحابہ کو یقین تھا کہ ساتوں زمین کے نیچے اور ساتوں آسمان کے اوپر بھی ہمارے مقدم میں جو رسک ہے وہ ضرور میں نکلے والا ہے یقین نہیں ساتوں زمین کے نیچے جو ہمارا رسک ہے اللہ کی طرف سے لکھا ہوا جو ہم ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت سے ہمارا رشتہ لکھا گیا وہ ہمیں آ کر ملنے والا ہے ابھی ہمارے اوپر ہے کہ ہم حلال راستے سے لے رہے ہیں کہ آرام راستے سے لے رہے گئے صاحب گزرے میں گئے بخاری شریف کے روایت تھے اشاعت اسلام کے لیے گئے تبلیغ اسلام کے لیے گئے حال یہ تھا کہ راستے میں مال ختم ہو گیا پھر کھانا ختم ہو گیا سفر لمبا ہو گیا کھانا راستے میں ختم ہو گیا گھاس پھوس کھانے کی حالت آئی لیکن سکون تھا زبان پر ایک ہی تاکہ محمد کا کلیمہ دنیا میں بدل ہو کر رہے گا بھوک کی حالت میں بھی شکایت کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک حضرت صحابہ کی ایک جوان جب ایک سمندر کے کنارے پر ٹھہری اللہ نے ایک امبر مچھلی جس کو کہتے ہیں امبر اللہ نے سمندر کے نیچے کی تہ سے ڈالی اور سمندر کے کنارے پر کے سمندر کی طے ڈالی دیا تھا حضرت صحابہ برباد ہے کہ ایک دن نہیں دو دن نہیں کئی دنوں تک ہم نے اس مچھلی کو کھایا اور مچھلی کے پیٹ سے ایسی عجیب و غریب چیز نکلی ایسی عجیب و غریب چیز نکلی جس کو ہم بیان نہیں کر صحابہ کی غربت کی آگے قریب سکون جائیں کو ایسی عجیب چیزیں مچھلی اور فرماتے بنواتے اتنی بڑی مچھلی اللہ نے ہمارے لیے کئی دنوں تک ہم نے کھایا تو صحیح بلکہ اتنی بڑی کہ اگر اس کی ہڈی کو کھڑا کر دیا جا رہے تو سوال وہ ہڈی کے نیچے سے گزر جاتا ابھی اس کے سر پر جب سکون تھا جو مسلمان دورے سے حالات آئیں تو گھبرا جاتا ہے میڈیا کے دورے سے حالات آئیں تو گھبرا جاتا ہے مطلب آپ کو اٹھائی نہیں ہے حضرت صحابہ کے پاس اسباب نہیں ہے جو اسباب کا ہمارے پاس ہے حضرات صحابہ کے پاس وہ بات نہیں تھا جو مہاراج ہمارے پاس ہے لیکن صحابہ کو کیسے سکون تھا گزوے خندق کے موقع پر ساری دنیا مسلمانوں کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر آ چکی جس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں ساری دنیا مسلمانوں کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر آ چکی اللہ تعالیٰ پورے پرانے کریم نے جہاں گزوے خندق کے واقعیوں کو رقل کرتے ہیں اس سورت کا نام بھی سورہ آزاد رکھا آزاد ہزبن کا جمع جمع ہے اور ہزبن کے معنی ہوتا ہے جماعت احزاب کے معنی ہوتا ہے کہ ساری جماعتیں مسلمانوں کے خلاف ایک پلیٹ فارم ہیں لیکن حضرات کی زبان پر کیا جملے رہے تھے آج ہم تو کیا کہتے ہیں صاحب آپ کی پائے حکومت تھی آپ ہی پائے پولیس نہ تھی آپ ہی پائے آ نہ تھی آپ لوگ ٹھہرے ہوئے حضرت صاحبہ کی زبان پر جملے یہ تھے حسل خطر کے موقع پر ہم کلیمے حق کو لے کر نکلے ہیں اللہ محمد کے کلیمے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بند کر کے رہے گا صحابہ کی زبان بڑے جملے تھے اور اسباب کی حالت کیا تھی حضرت صاحبہ کی میں بتاؤں اسباب کی حالت حضرت صحابہ یہ سال رضی اللہ تعالیٰ نبی کے پاس آتی ہے کہ اللہ کے نبی بھوک کی شدت میں آپ کو برداشت نہیں ہو رہا ہے میرا آخا فرماتے ہیں کہ اچھا کہاں کہ اللہ کے نبی مضبوط رہیں رہے اس کی بنیاد پر میں نے ایک بڑے پتھر باندھا ہے بہت کی شدت کا حل یہ ہے میرے آقا نے اب تک کرتا اٹھایا اللہ کی قسم میرے آقا اپنا کرتا اٹھا رہے اور میرے آقا نے جب اپنا کرتا اٹھایا تو میرے آقا کے پر دو پتھر باندے ہو تو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ نبی آپ ہی مانگ دیا آپ کی پیٹ پر دو پتھر والے ہو گئے کے صحابہ کی زندگیوں میں سکون تھا مسلمان دونوں کی شدت نے ان کو غلط کاموں پر مجبور نہیں کیا مجھے بتانا یہ ہے سکون چاہیے مسلمانوں تو شریعت پراج بھی آنا پڑے گا شریعت پراج بھی آنا پڑے گا سکون چاہیے اور سکون کے لیے آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو ڈپریشن ہو جاتا ہے چلو انجوائے کر لو سکون آ جائے گا تو ایک تو کہ جس کو انجوائے سے سکون ملا ہو انجوائے سے سکون ملا ہو لوگ کہتے ہیں کہ ذرا دبئی چلے جاؤ کہیں کم چلے جاؤ بڑا جگہ چلے جاؤ ذرا آپ انجوائے کر کے آؤ گے سکون ملے گا انجوائے پندرہ دن کر کے آئے لیکن گھر آئے تو وہی ٹینشن دنیا کے ملکوں میں ہم یوروپ میں آپ چلے جائیں یوروپ میں آپ چلے جائیں انجوائے کے لیے انہوں نے سارے اسباب اختیار کر لیے ہیں سارے اسباب ایک مرتبہ اٹالی جانا ہمارے ہمارے ضروری ایک ساتھ ہے پر ہوگی یسو جن کا بھی دو ساتھ پہلے ہو چکا اٹلی جب میرا جانا ہوا کہ انہوں نے مجھے پوری اٹلی کا دورہ کرایا اور کہہ رہے کہ مہاراج کی انجوائے یہ انجوائے کے لیے سارے اسباب مجھے بتایا بھی راتوں کا بھی دورہ لگا ہے کہ مولانا یہ انجوائے ہے ان کے پاس انجوائے کے لیے انہوں نے کپڑے بھی نکال دیے انجوائے کے لیے سینا گاڑی بھی کی انجوائے کے لیے انہوں نے بدکاری بھی کی انجوائے کے لیے انہوں نے شراب بھی دیا ڈرگس بھی دیا لیکن اللہ کی قسم ہاتھ بھی کسم کو نہیں دلا اس سب سے زیادہ ڈپریشن کے مریض یوروپ کے ملک میں ہے اس سے زیادہ ڈپریشن کے بڑی کسی ملک میں نہیں ہے یعنی اپنے آپ کے دل کو سکون دینے کے لیے گناہوں کے سارے راستے پار کر دیے لیکن سکون آدمی کو نہیں ملا آپ کو اس بات کو تصویر کرنا پڑے گا سکون چاہیے تو اسلام بنانا پڑے گا اس کے بغیر سکون نہیں ملے گا اسے سکون کے لیے قرآن کریم نے قانون بتایا کیا قانون بتایا سکون کے لیے قرآن سے چودہ سو سال پہلے اس قانون کو بتایا تھا ایک جمی کا کو جمی امباد حضرت آدم علیہ السلام کو اور شیطان دونوں کو قرآن نے کہا کہ جاؤ زمین کو شروع وغیرہ اور تمہاری نسلیں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کو بتلایا کہ آدم شیر اولاد کو سکون کیسے ملے گا زمین کو خدا فلا فلا جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو کائنات کا مالک یہ کہہ رہا ہے آدم جی اولاد کو سکون جو ملے گا فمنی تباہ جو میری قرآن کی اتباع کرے گا میرے کام کی اتباع کرے گا امن خدا خدایا فلا دل دل وشکار یہ تیری اولاد گھبراہی نہیں ہوگی اور تیری اولاد بد نصیب بھی نہیں ہوگی قرآن نے ایک قانون بتایا تبا خدا خدایا فلا دل ولا لشکا حضرت عمر کو سکون کیسے ملا حضرت عمر خطاب کو سکون کہاں سے ملا ذرا غور تو کریں مسلمان حضرت عمر کو جا رہے تھے ناؤز اللہ میرے آقا کے قتل کے ارادے سے راستے میں بہن بہنوی کو دیکھا ایک آدمی اپنی بہن کے بہت لاز رکھتا ہے بہن کو بھی مارا بے نوی کو بھی مارا لیکن قرآن کے ایک آیت کان میں بنی تاہا مان زنہ علیکم قرآن علی دشکا کام کے ہم نے قرآن آپ لوگوں کو اس لیے نہیں اتارا تاکہ آپ بد نصیبی بد بختی بے نصیبی اور بے سکونی کی زندگی گزارے بس عمر کے کان میں قرآن کی ایک آیت پڑی اور عمر کو سکون مل گیا عمر کلمہ پڑھ رہا ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت عمر کو ایسا سکون ملا کہ دائیں ہی سکون ملا ہے یہ ہم نے خدایا بلا یہ دل اس کا کہ جو قرآن کی اتباع کرے گا یہ بدنسیب نہیں ہو سکتا جو قرآن کے احکامات پر چلے گا وہ بدنسیبی کی زندگی دنیا میں نہیں گزار سکتا اس لیے آج دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ہیں تمہارا ایم پی ہو ایم ایل اے ہو گلا ہو شاہ نے اسلام کو جو سکون تھا اسلام کے بادشاہوں کو جو سکون تھا آج وہ پانی پیتے ہیں نہیں پانی پیتے تو بھی ڈرتے ہیں کہ اس میں زہر نہ ہو یہ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو بھی دو پولیس کھڑی رہتی ہے جو کمندر کھڑے رہتے ہیں اگر وہ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں سکون میں اگر وہ دو دیوالا کھانا چاہتے ہیں تو دس کمندروں کو کھڑا کرنا پڑتا ہے مسلمانوں میں نہ تو یہ سکون ہے میرے اور آپ کیا تھا بخاری شریف کے روایت صد اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میڈیا کے ذریعے سے افواہ ہے کہ سے ملاورہ میں کہ بھی ملک والے مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں میرے آقا نے فرمایا حضرت صحابہ کو صحابہ کو سب سو جاؤ مجھے ایک گھوڑا دے دو ایک صحابی کا گھوڑا لیا میرے آقا نے اکیلے کوئی کمانڈر نہیں تھا کوئی سپاہی نہیں تھا وہ شریف کی روایت میں ہے میرے آقا نے مدینے کا دورہ کیا تاریخیوں میں پوری دھیریوں میں اور مدینے والے کو ایک کہا کہ پورے مدینے کا دورہ کر کے آیا کوئی نہیں آرام سے سنا رضی اللہ تعالیٰ سوپر طاقت حکومت سے ملاقات کرنے کے لیے مسجد آمسا کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جا رہے تھے عمر کے ساتھ کوئی کمانڈر تھے کمانڈر تھے بلکہ ٹھیکرے والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں حضرت عمر کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمر ذرا شاہی لباس جو پہن لو آپ تو سوپر طاقت حکومتوں سے مقابلے کے لیے اور ملاقات کے لیے جا رہے تھے مسلمانوں حضرت عمر کی زبان پر چھوٹا تھا نحن القوم ہم الله صلاح اسلام مسلمانوں تمہیں اللہ نے جو عزت دی ہے وہ اسلام کی بنیاد پر تم نے جب سے اسلام چھوڑا ہے تب سے تم شریر ہو رہے ہیں جب سے اسلام جوڑا ہے اور حضرت عمر کا قانون جس دن انیس سو سینتالیس میں ہندوستان آزاد ہوا ہندوستان جس دن آزاد ہوا ہمارے مہاتما گاندھی نے دوسرے دن آزاد ہندوستان کے نام سے ایک پیپر نکلا تھا اس میں ہیڈنگ کے اوپر لکھا ہوا تھا مہاتما گاندھی نے اگر تم چاہتے ہو کہ اس ہندوستان کو ترقی کی راہ پر اور اس ہندوستان میں سکون چاہتے ہو تو اسلام کے ہیرو اسلام کے ہیرو حضرت عمر کے لو اور قانون پر چلنا پڑے گا مہاتما گاندھی کا جملہ تھا ہوتا ہے کے مسلمانوں تمہیں سکون کہاں سے ملا ہے آج مسلمان پریشان کیوں قرآن کہہ رہا ہے محمد ہو شکر یوم آما قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے ذکر سے اراض کرو گے اگر تم میرے احکامات سے رو نہیں کرو گے اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری دنیا کی زندگی کر بھی بنا دوں گا میرے احکامات کو چھوڑا تم نے میں تمہاری دنیا کی زندگی کھڑی کرنا دوں گا آج ہم پریشان کیوں ہیں آج ہم ٹینشن میں کیوں ہیں آج ہم ڈپریشن میں کیوں ہیں آدار ذکری اتنے مال کے بعد اتنے پیسوں کے بعد سکون نہیں ہمارے گھروں مسلمانوں سماج کی مصیبتوں کا حل جو ہے وہ اسلام میں ہے اگر اس کی اگر قرآن اس آہت کی اگر کسی مچھلی ہو ہمارے بڑے بڑھوں کو خوشی کیا مجھ سے مت پوچھیے ہمارا آپ انجام دی دام گئی ہمارا ایک زمانے کا سماج تھا ہمارے بڑے بوڑھے بیٹھے ہوئے چٹنی اور روٹی کھاتے تھے بریانی نہیں چٹنی اور روٹی میں جو سکون تھا نہیں آج کی بریانی میں وہ سکون نہیں نہیں آج کی بریانی دھندلے بتلے مکان میں رہتے تھے دھندلے بدلے چھاپڑے بھی کہیں پانی آتا تھا چپر سے بھی کچے مکانات میں رہتے تھے لیکن اللہ کی قسم ان کو کچے مکانوں میں جو سکون تھا آج ہمیں بگلوں میں وہ سکون نہیں ہے وجہ کیا ہے مسلمان وجہ یہ ہے ان کی زندگی اسلام پر ایمان نہیں تھا ان کی زندگی اسلام پر تھی ان کا حال یہ تھا ان کا سیٹنگ نمازوں کے ٹائم کے اعتبار سے ہوتا تھا ٹائم سیٹنگ کے ہوتا تھا بڑے بڑھوں کا میں نے اپنے بچپن کے زمانے میں دیکھا ہے کوئی بڑا بڑھا ایسا نہیں نظر آتا تھا گاؤں میں کہ جس کی مزاج کے بجر کی نماز سے وہ چٹنی اور روٹی کھاتے ان کو کل کی فکر نہیں ہوتی کل کی فکر ان کو نہیں تھی لیکن چٹنی ہوتی ہے جو سکون تھا سولہ بریانی جاتا وہ سکون نہیں ملتا جاتے تھے ان کا سیٹنگ کیا ہوتا تھا کہ زہر کے اذان سے پہلے کام پورا ہو جائے تو ان کے وقت میں بھی برکت تھی سیٹنگ نمازوں کے اعتبار سے لگتا تھا زہر سے پہلے فجر کی نماز پڑھتے تھے جلدی سے اپنے کھیتوں میں نکل جاتے تھے زہر سے پہلے اپنے کام سے فارغ ہو کر پھر گھروں پر آ کر روٹلا ووٹلا کھاتے تھے دور کی نماز پڑھتے تھے آرام کر لیتے تھے وہ سکون کا مسلمان آج ہم دو روٹی کے لیے کتنے دور رہے کتنے بھاگ رہے ہیں میرے ہمیں سکون نہیں ملتا ہماری چیزوں کی برکتیں ختم ہو چکی ہار گیا تھا نے ایک زمانہ تھا کہ خیر بھی میں اپنے بچپن کے زمانے میں میں نے دیکھا ہے میرے چیتا جی کے زمانے میں میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ ایک آدی واسی اگر مسجد کے دروازے سے گزرتا تھا نہیں اس زمانے میں موبائل نہیں تھے ریڈیو کیڑیاں نہیں تھی ریڈیو پر لوگ گانے سنتے تھے لیکن مسجد کے پاس سے گزرتا تھا وہ ریڈیو بند کر دیتا تھا ایک کیڑ کو لحاظ تھا لیکن مسلمانوں محمد بد عملی کی بنیاد پر گیروں سے مسجدوں کے نکل جو غیر کے دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان مسجد میں آتا ہے اس کی موبائل کی رنگ کون ایسی ہوتی ہے جس میں زور زور سے گانے بجتے ایک طرف نماز ہو رہی ہے ایک طرف زور زور سے اس کی رنگ ٹون میں موبائل کی مسجد میں یہ گانے بچا رہا ہے تو ہمیں مسجد کے باہر لحاظ کرنے کی کیا ضرورت ہے ہماری بداماریوں کی سزا ہے کہ گیروں کے دلوں سے ہمارا روڈ ختم ہو چکا ہے آج مسلمان کہتا ہے کہ مولانا میرے رسک میں لکن نہیں میرے رسک میں برکت نہیں آج مسلمان یہ کہہ رہا مولانا میرے گھر میں شوہر بیوی میں لڑائی بھائی بہن لڑ رہے شوہر بیوی لڑ رہے اولاد والدین لڑ رہے ہیں پہلے جھوپڑی میں دس آدمی رہتے تھے لیکن لڑائی نہیں تھی آج سب کے لیے الگ الگ بیڈ روم بنائے ہیں تو بھی لڑائی لڑائی کی بنیادی وجہ کیا ہے ہمارے بڑے بڑے تھے پانچ ٹائم کی نماز پڑھتے تھے پانچ وقت کی نماز پڑھتے تھے مغرب کے بعد سورے واقعہ پڑھتے تھے عشا کے بعد سورہ تبارک پڑھتے تھے گھروں میں شہر کہاں آج صبح میں جاؤ تو میوزک شام میں جاؤ میوزک رات میں جاؤ گھروں میں میوزک بج رہی ہے کہیں موبائل پر کہیں ٹی ویوں پر کہیں کسی آپ پر اور تم یہ کہتے ہو کہ مولانا گھر میں سکون نہیں ہے سکون آئے گا کہاں سے آپ بتاؤ تو صحیح یہ سکون کہاں آئے گا ضرورت تھی اس بات کی مسلمانوں ہم سب کو آج سوچنا ہے کہ سکون اسلام سے ملے گا اس کے بغیر سکون ہمیں نہیں مل سکتا سکون اسلام سے ملے گا حضرت صاحب کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن سکون کا لیے کی زندگی اسلام کر سکے آج ہم اپنے وسائل کو کیسے حل کرانا چاہتے ہیں دنیا کی کالج سے مسلمانوں تم اپنے مسائل کو شریعت کی کالج سے حل کراؤ شریعت کی روشنی میں حل کراؤ چاہے مال نہیں ملے گا تمہاری شریعت کی روشنی میں لیکن تمہاری زندگی اور سکون ملے گا شم کہاں ہے ہمارے بڑے تھا کہ آج ہمارے گھروں سے برکتیں کیوں ختم نماز ختم قرآن کی تلاوت ختم پورے دن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کس کو نقصان پہنچا دیں بھائی بھائی کو نقصان پہنچانے کی فکر میں پڑا ہے بہن بھائی کے خلاف قانون بنا رہی ہے بھائی بہن کے خلاف قانون بنا رہا ہے چچا بھتیجے کے لیے بھتیجے چچا کے لیے شوہر بیوی کے لیے بیوی شوہر کے خلاف قانون بنا رہی ہے بتاؤ سکون کہاں سے ملے گا سکون ملے گا کہاں سے ایک زمانہ تھا مسلمان پچاس پیسے کا فروٹ لاتے تھے گھر میں لیکن اس میں لذت تھی پچاس پیسے کا فروٹ لاتے تھے بڑی لذت کے ساتھ کھاتے تھے آج پانچ سو روپئے کا فروٹ گھر میں لاتے ہیں لیکن اس میں لذت تھی ہے لذت آپ بتاؤ چٹنی اور روٹی سے جو سکون ملتا تھا اس وقت ایسیڈیٹی کی گولیاں نہیں لینی پڑی ہزم کرنے کے لیے گولیاں نہیں لینی پڑی اتنی روٹی میں وہ ضرور تھا آج مسالے ڈال ڈال کر ہم عجیب عجیب کھانے بنا رہے لیکن اس میں بھی لذت نہیں ہے وجہ کیا ہے ایک اللہ والے انہوں نے فروٹ خریدا جب کھایا تو مزہ نہیں آیا زور سے ڈال دیا اور کہنے لگے پورے بر بازار میں کہنے لگے کہ دنیا میں کوئی گناہ ہوا ہے آج جس کے بنیاد پر اللہ نے اس روز سے لذت کو اڑا دیا لوگ کہہ رہے کہ یہ پاگل ہے کیا بڑے میاں بڑے میاں پاگل ہے کیسی بات کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ دوسرے دن اخبار کے پہلے حروف سے ہیڈنگ میں لکھا ہوا تھا کہ ایک باپ نے گزشتہ کل اپنی بیٹی کے ساتھ سینا کر دیا ہے تفصیلوں میں لکھا ہے حضرت آزم علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت آزم علیہ السلام کو سلام کی زندگی کوئی کاٹے والا درختہ نہیں تھا کوئی کروا درخت نہیں تھا کوئی کروا درخت حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے سہار نے نقل کیا جس دن قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا اسی دن سے اللہ نے درختوں کے پاس پھلوں میں کروا یہ غلاموں کا نتیجہ تھا مسلمان اور اب جب ہم غلاموں میں ڈیلیور ہو رہے ہیں مسلمان کیا کہتا ہے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے مسلمان اس کو شریعت کی روشنی میں حل کرنا نہیں چاہتا مسلمان دہنی کے ساتھ کہتا ہے کہ کئی مدد نے اللہ ہوئی ہے تمہارا ایمان خطرے میں ہے مسلمان فلی تباح قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم قرآن کی اتباع کرو گے گھبراہ بھی نہیں ہوگے اور بدنسی کی زندگی بھی نہیں گزارو گے ہمیں چاہیے مسلمان اگر سکون چاہیے تو اسلام طور سب سے بڑی دعوت آج حالات جو تاروں طرف سے چل رہے ہیں اس پر میں نے آیت صالحا مت ذکر او انسا بہو مومن اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے صالحہ کرے گا حال یہ کہ وہ مومی ہو حیات طیبہ میرا مالک یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو دنیا کی زندگی بہترین دیں گے اور آخرت کی زندگی کو ہم بہتر بنائی دیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت اسلامی کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کافی ادا فرمائے اور خاص طور پر ایک منٹ کا اعلان ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو مسلم پرسنل اور ہمارے جو پرسنلی مسائل ہیں مسلمانوں کے اس کی طرف سے جو حالات چل رہے ہیں گورنمنٹ اس کو بدلنا چاہیے سالوں سے نہیں بدلا گیا اور نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ جتنے بھی ہمارے مسلمانوں کے علاوہ اور مذاہب والے ہیں یہ بھی اپنے پرسنلی قوانین ان کو مطلب دیکھیں مسلم پرسنل کا غور کے کچھ قوانین جو خصوصی مسائل ہمارے جس کو مسلمان بدلنا چاہیے تو بھی نہیں بدل سکتا فرانس کی گورنمنٹ اس کو بدلنا چاہیے جس کی بنیاد پر وقت کے حالات ہیں اپنے جوش میں آنے گوشت میں آ کر ابھی ہمارے ان کی طرف سے اعلان ہے یہاں کے وکیلوں کی طرف سے بھی کہ جو فارم بھر کر ہمیں جو پہنچانے ہیں تو آپ کے پاس قریبی دنوں میں ہمارے جوان پہنچیں گے جو فارم لے کر اس میں آپ بڑی دلچسپی کے ساتھ کیونکہ یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے مسلمان پوری امت مسلمہ اگر آج ہم سبول کے ساتھ بیٹھے رہیں گے تو کل اس سے بھی زیادہ خطرناک مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا تو ہم ہوش و حواس کو باقی رکھتے ہوئے ہم جو ان کو جواب قانونی طور پر دینا چاہتے ہیں اور دعاؤں کا اہتمام کے ساتھ تو ہمارے جوان آپ کے پاس بھی پہنچیں گے تو آپ کو چاہیے کہ دلچسپی کے ساتھ ہر گھر والے اس قوم کو بھریں اور ہمارے جوانوں کا ساتھ دیں اللہ تعالیٰ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور ہم کو مانتا بنوائے ہو آپ کے العالمین Thank you.